السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ ہمارا معمول ہے تھوڑا سا پچھلے لیکچر کا ریویو تاکہ کانٹیکس اسٹیبلش ہو جائے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایبسٹریکشن کے کانسیپٹ پہ ڈیل کیا تھا ایبسٹریکشن کانسیپٹ ہے کہ کیسے ہم آبجیکٹ جب تلاش کر رہے ہیں تو آبجیکٹ کی کمپلیکسٹی کو کم کیا جائے ہم آبجیکٹ کے صرف اسی ایسپیکٹ پہ پرسپیکٹو پہ غور کریں جس پرسپیکٹو میں وہ ہمیں گیون سچویشن میں دیا گیا ہے نظر آ رہا ہے اور باقی اس کے جتنے بھی اس آبجیکٹ کے کمپلیکس احوالز ہیں ان سب سے اپنی نظر ہٹا لیں اس کے بعد ہم کلاسز کے کانسیپٹ پہ آئے تھے کہ کلاس ایک ٹیمپلیٹ ہے سب ریلیٹڈ آبجیکٹس کے بیہیویئر اور ان کا ان کی اسٹیٹ جو ہے ہم ایک کلاس ٹیمپلیٹ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کلاس سے جتنے بھی آبجیکٹس جتنے بھی انسٹینسز ہم بنائیں وہ ہمارے گیون آبجیکٹس ہی ہوں اور تیسری امپارٹینٹ چیز جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی انہیریٹنس کا کانسیپٹ دیکھا تھا کہ جیسے ہم ریئل لائف میں چیزیں ایک دوسرے سے انہیریٹ کرتی ہیں اسٹیٹس اور بیہیویئر میں نے اپنے بات چیت کا انداز اپنا کت کاٹ اپنا چہرہ اس کے فیچرز اپنے ماں باپ سے انہیریٹ کیے ہیں آج کے لیکچر میں ہم انہی چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے انہیریٹنس کے کانسیپٹ پہ ابھی بھی ہم بات کریں گے بہت important concept recap of inheritance derive class inherits all the characteristics of the base class furthermore the derive class can have their own additional اور اسپیسیفک بہیویئر یہی چیزیں ہم نے ان کے اوپر پچھلا لیکچر ختم کیا میجر بینیفٹ انہیریٹنس کا ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا ری یوز آج ہم انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہی کچھ کانسیپٹ دیکھیں گے یا دوسرے معنوں میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کون کون سے پرپزز ہیں مقاصد ہیں جن کے لیے انہیریٹنس یوز کی جاتی ہے ہم تین چیزوں پہ بات کریں گے جنرلائزیشن سب ٹائپنگ اور ایکسٹینشن یا اور نمبر تین اسپیشلائزیشن اور ریسٹرکشن آئیے اب ان میں سے ہر ایک کے متعلق دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے شروع شروع میں جب آپ آبجیکٹ ماڈل بنانا شروع کریں گے آپ کے پاس ایک گیون سچویشن ہے آپ جو آبجیکٹس میں آپ کو جو اینٹیز نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ صرف انہیں پہ کنسنٹریٹ کرو گے کار پرسن ٹری ہاؤس جیسے کہ ہم نے شروع کی ایگزامپل میں دیکھا تھا یہی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں گیون سینیریو میں اور آپ انہیں سے ریلیٹڈ چیزیں بناتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس پرسپیکٹو میں کافی سارے آبجیکٹس ایسے ہیں جن کی کریکٹرسٹکس ملتی جلتی ہیں جیسے اسٹوڈینٹس کا انوائرمنٹ ہے کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے کافی سارے اسٹوڈینٹ ہیں اس میں اب ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ہی قسم کا اسٹیٹ اور بیہیویئر شو کر رہا ہے اس کا نام ہے رول نمبر ہے کس کلاس میں پڑھ رہا ہے کس یونیورسٹی کا اسٹوڈینٹ ہے اور اب وہ ایگزام لیتا ہے لائبریری جاتا ہے لیکچر اٹینڈ کرتا ہے نوٹس لیتا ہے سارے اسٹوڈینٹ یہی بہیویئر دیتے ہیں ان ریلیٹڈ آبجیکٹس میں بعض دفعہ کافی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے ہم بعض چیزیں کامن کر لیں ابھی کلاس روم کا انوائرمنٹ دیا یہ اسٹوڈنٹ ہے ٹیچر ہے اب ٹیچر اور اسٹوڈینٹ میں کیا چیز کامن ہے there is some commonality of course we are persons ہم کھاتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں نام بھی ہے ہمارا سو فور تو اس قسم کے آبجیکٹس جن کے کچھ نہ کچھ آپس میں ریلیشن شپ ہے جس کچھ نہ کچھ آپس میں کامنالٹیز مور پراپر ورڈ ہے ہم وہ پراپر بیہیویئر اور اسٹیٹ اٹھا کے ہم ایک کلاس میں اوپر لے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ایک جنرل کلاس ہے جو ان تمام آبجیکٹس کے کامن بیہیویئر کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اپنی جو بیس کلاس ہے it is a general class it represents the generic behaviour of different distinct classes ہم نے اسے ایگزامپل بھی دیکھنی ہے میں نے جیسے ابھی کہا base class encapsulate the idea of commonality between related classes اس کی ایگزامپل دیکھیے ابھی میں نے کہا تھا کہ ہم نے تین آبجیکٹس اپنی سچویشن میں دیکھے لائن ہے سرکل ہے ٹرائنگل ہے اب لائن جو ہے کلر ہے اس میں کس کلر کی لائن ہے ورٹسز اس کے ہیں اسٹارٹ پوائنٹ اینڈ پوائنٹ ہم اسے ورٹسز کہہ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور تیسرا جو ہے اس کی لینتھ کیا ہے سرکل میں دیکھیے سرکل میں بھی کس کلر کا سرکل ہم نے ڈرا کیا ہے ورٹسز ورٹسز یہاں سے مراد ہم اس کا سینٹر لے رہے ہیں ایکس وائی کوآڈینیٹ اس کے ایک ہی ہے اور اس کے بعد ریڈیس لے رہے ہیں سرکل کا ریڈیس کیا ہے triangle again colour vertices اس کے تین ورٹسز ہیں تین اینڈ پوائنٹس ہیں اس کے وہ یہاں پہ اسٹور ہوں گے اور ان اینڈ پوائنٹس میں اینگلس کیا ہیں وہ یہاں پہ آپ کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ اینگلس کے طور پہ شو ہو رہے ہیں یہ تو ان کے ایٹریبیوٹس ہو گئے بہیویئر جو شو کر رہے ہیں لائن میں move set colour get length circle میں بہیویئر ہیں again move set colour compute area triangle میں ہے behaviour move set colour compute area اب ان میں آپ کو کچھ کامنلٹی نظر آ رہی ہے ایٹریبیوٹس میں بھی اور بہیویئر میں بھی کلر وٹس کے ایٹریبیوٹس تینوں آبجیکٹس میں ہیں موو اور سیٹ کلر کے بہیویئر تینوں آبجیکٹ شو کر رہے ہیں سو یہ کامن بہیویئر کامن ایٹریبیوٹس ہم اٹھا کے ایک نئی کلاس میں لے جاتے ہیں which will represent this generic of all the three related classes آپ کی اسکرین پہ اب ہائرار کی نظر آ رہی ہے ایک بیس کلاس ہے اور اس کی تین ڈیرائیو کلاس ہے بیس کلاس شیپ ہر شیپ کے ساتھ کلر اور ورٹسز کا کانسیپٹ موجود ہے ہر شیپ میں ہم کلر چینج کرنا چاہیں گے اسے موو کرنا چاہیں گے سو so یہ جنیرک چیزیں ہم اٹھا کے شیپ کلاس میں لے گئے ہیں اور اسے ہم نے بیس کلاس بنا دی ہے اور سرکل لائن اور ٹرائنگل تینوں اسی سے انہیریٹ کر رہے ہیں سو so ہمارا جو سرکل لائن اور ٹرائنگل ہے اس میں وہ اس کی کمپلیکسٹی بھی ریڈیوس ہو گئی ہے لیکن جو ہم نے ٹرائنگل میں لائن میں اور سرکل میں جو چیزیں چاہ رہے تھے وہ اب بھی موجود ہو گئی ہیں لیکن وہ through reuse of generic class shape کے ہو گئی ہیں ری یوز اب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ایک ہی جگہ ہم نے انکوڈنگ کی کی ہوئی ہے اس جنیرک اور باقی تین کلاسز میں وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے اب ہم ایک جگہ اگر اس کامن بہیویئر میں چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک ہی جگہ بیس کلاس میں اب چینج کر رہے ہیں ریڈنڈنسی بھی کم ہو گئی ہے یہ میں کانسیپٹ جو ہے جو پچھلے لیکچروں میں دیکھے تھے جہاں جہاں اپروپریٹ ہوگا میں دوبارہ اس کو بتاتا جاؤں گا بار بار بتانے سے چیزیں یاد ہو جاتی سو یہ جرنلائزیشن کا کانسیپٹ ہے کلاسز میں نے بنا لی اس میں مجھے کامن بیہیویئر نظر آیا کامن بہیویئر کو میں نے انڈیویجول کلاسز سے نکال کے بیس کلاس میں بنا دیا اور جو جن کلاسز سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اسے ان بیس کلاس سے ڈرائیو کر لیا لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب ہم یہ جنرلائزیشن کر کے ہائرارکی بنا رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ کانسیپٹ ملتا ہو از اے کائنڈ کا یا از اے کا ریلیشن شپ ڈیرائیوڈ اور بیس کلاس میں ضرور رہنا چاہیے ورنہ وہ کنسپچولی انہیریٹنس غلط ہو جائے گی یہاں پہ جنرلائزیشن کرنے سے ہم نے اس ریلیشن شپ کو توڑا نہیں ہے line is a shape circle is a shape triangle is a shape کوشش کیجیے کہ یہ ریلیشن شپ ہمیشہ اوور رائڈنگ رہنا چاہیے از اے ریلیشن شپ کا اس سے ایکسیپشن موجود ہیں exception are always everywhere جی اور ایک جو کہہ لیجیے ایک رول یہ بھی ہے کہ exception proves the rule so اگر آپ کو اپنے ایکسپیرینس میں اس سے ایکسیپشن نظر آئے تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیریٹنس ریلیشن از اے یا از اے کائنڈ والی غلط ہو گئی ہے that is overriding consideration that ought to be overriding consideration دوسری اگزامپل جنرلائزیشن کی اسٹوڈنٹ ٹیچر اور ڈاکٹر آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹوڈنٹ کلاس دیکھیے اس میں اس کا نام ہے اس کا رول نمبر ہے اس کی ایج ہے جینڈر ہے اسٹڈی ہے ٹیچر میں دیکھیے نام ایج جینڈر ڈیزیگنیشن سیلری اور ڈاکٹر میں بھی نام ایج جینڈر ڈیزیگنیشن سیلری ہے کامن ایٹریبیوٹس کیا ہیں name age and gender behaviour ہر ایک کا اپنا یونیک ہے آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے کچھ کامن ہے جو کامن ہے وہ ایٹ اور واک ہے تو ہم یہ کامن چیزیں نکال کے ایک جنرل کلاس میں لے جاتے ہیں اور وہ جنرلائزیشن ہو جائے گی انہیں تین کلاسز کی and we call that general class a person because every person has a name every person is associated with an age and every person is associated with a gender so یہ پرسن کے کانسیپٹ سے یہ چیزیں ہیں بھی موجود بھی ہیں اور پرسن ایٹ بھی کرتا ہے واک بھی کرتا ہے سو یہ ہماری جنرلائزیشن ہوگی ہماری انڈیویژل کلاسز اسٹوڈنٹ ڈاکٹر اور ٹیچر کی وہ لیس کامپلیکس بھی ہوگی اگین اس جنرلائزیشن کے کانسیپٹ نے ہمیں ری یوز دے دی ہماری ریڈنڈنسی کم کر دی جو پہلے تین کلاسز میں تھی اور ساتھ ہی ساتھ overriding relationship is a کا بھی قائم رہا student is a person doctor is a person teacher is a person inheritance کا دوسرا پرپز سب ٹائپنگ اور اسپیشلائزیشن یا ایکسٹینشن اور ریسٹرکشن کا سچویشن یہ ہے کہ ماڈلنگ میں ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کلاس ہائرارکی بن چکی ہوئی ہے کسی حد تک کلاس ہائرارکی سے مراد ہے کہ بیس کلاسز اور ڈیرائیو کلاسز ہمارے پاس موجود ہیں ایک لیول یا ایک سے زیادہ لیول دیٹ ہارڈلی میٹرس ہم نے ایک اور آبجیکٹ بنانا ہے ہمارے سامنے آیا ہم نے اس سے ریلیٹڈ ایک اور کلاس بنانی ہے ایک تو ہمارے پاس آلٹرنیٹو یہ ہے کہ اس ہائرارکی کو بھول جائیں اور ٹوٹلی نئی کلاس بنا لیں سچویشنز ایسی آئیں گی جہاں پہ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا لیکن سچویشنز آپ کے پاس ایسی بھی آئیں گی کہ جو نئی کلاس بن رہی ہے وہ اس ایگزٹنگ کلاس ہائر سے وہ بھی کسی حد تک ملتی جلتی ہے کمپلیٹلی وہی نہیں ہے ورنہ وہ نئی چیز ہوتی ہی نا اس سے ملتی جلتی ہے اب ہم کیا کریں تو دو سچویشن ہو سکتی ہیں ہماری ایگزسٹنگ ہائراسٹی میں ہم تلاش کریں کہ اس نئی کلاس کے بیہیویئر سے ملتی جلتی کلاس کون سی ہے سو جو اس سے ملتی جلتی کلاس ہے ہم اسے چوز کرتے ہیں اسے بیس کلاس بنا دیتے ہیں اور اس سے ڈرائیو کر کے یہ اپنی ایک نئی کلاس بنانے کی کوشش کرتے ہیں سو جو ملتا جلتا بیہیویئر تھا وہ آلریڈی ایگزٹنگ میں کہیں سے موجود ہے اس سے ہم اس کو نئی کلاس کو وہ بیہیویئر لے لیتے ہیں اور پھر یا تو ہمیں بیہیویئر ایکسٹینڈ کرنا ہے اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے تو وہ سب ٹائپنگ آ گئی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایگزٹنگ بہیویئر جو کہ پہلے سے موجود کلاس میں ہے جس سے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں یہ نئی کلاس وہ کوئی اسپیسیفک ہمیں بہیویئر چاہیے جو وہ بیہیویئر تھا وہ ایکزیکٹلی ہماری نئی کلاس کو میچ نہیں کر رہا ہم اسے اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں یا مور ریسٹرکشن کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ اسپیشلائزیشن کے کیس میں آ جائے گا سب ٹائپنگ یا ایکسٹینشن کو لیتے ہیں سب ٹائپنگ یا ایکسٹینشن سے مراد یہ ہے کہ ڈیرائیو کلاس ایگزٹنگ کلاس سے ملتی جلتی ہے اور یہ دونوں کلاسز آپس میں بہیویئرلی کمپیٹیبل ہے بہیویئر کمپیٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ سچویشن میں جہاں پہ میں نے بیس کلاس لگانی تھی اگر میں وہاں پہ یہ ڈیرائیو کلاس بھی لگا دوں ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ وہاں پہ لگا دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا فنکشنلٹی ایگزٹنگ فنکشنلٹی چینج نہیں ہوگی دس از کمپیٹیبلٹی جہاں پہ سچویشن میں بیس کلاس پہلے لگی ہوئی تھی اگر میں یہ ایکسٹینڈیڈ کلاس وہاں پہ لگا دوں تو پریویس سچویشن کی فنکشنلٹی میں کوئی فرق نہیں آئے گا دس از ایکسٹینشن اور سب ٹائپنگ اس کی ایگزامپل لے کے اس کانسیپٹ کو سولیڈیفائی کر لیتے ہیں ذرا پرسن کی کلاس ہے ہمارے پاس name gender eat walk situation میں ہم نے کوئی پرسن لگایا ہوا ہے ہم اس سے کلاس اسٹوڈنٹ ایک بنانا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ میں بھی یہی آ, تین ایٹریبیوٹس موجود ہیں اس کے علاوہ اس کے کچھ ایڈیشنل ایٹریبیوٹس بھی ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے ایڈیشنل ایٹریبیوٹ ہیں پروگرام اور اسٹریٹیجیئر سو so, اگر میں اس نئی کلاس کو ایگزٹنگ کلاس سے ڈیرائیو کرتا ہوں now I am extending its attributes تین ایٹریبیوٹ تو وہی ہیں جو پہلے سے موجود ہیں دو ایڈیشنل ایکسٹینڈنگ ایٹریبیوٹس ہیں same is case with behaviour اس کا اپنا پرٹیکولر بہیویئر جو ہے کہ یہ اسٹڈی کرتا ہے اور امتحانوں میں بیٹھتا ہے امتحان لیتا ہے سو یہ میں نے پرسن کی کلاس کا بہیویئر ایکسٹینڈ کیا ہے یہاں پہ میں بہیویئر جب بھی اب میں کہوں گا تو میں میری مراد بیہیویئر اور اس کے ایٹریبیوٹس دونوں ہی ہیں سو so, اگر سچویشن میں پرسن یوز ہوتا ہے پرسن کھاتا ہے تو اگر میں اس کی جگہ یہ اسٹوڈنٹ بھی لگا دوں گا تو اسٹوڈنٹ کھاتا ہے تو پریویس جو سینیریو ہے پریویس فنکشنالٹی قطن چینج نہیں ہوئی یہ دو کلاسز آپس میں بہیویئرلی کمپیٹیبل ہیں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ now I am looking bottom from top to bottom پہلے سے کلاس موجود ہے میں نے اس کے باٹم میں کوئی کلاس لگا دی اوپر والی کلاس جنرلائزیشن کا بہیویئر دے رہی ہے نیچے والی کلاس اس جنرل بہیویئر کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے اس کی سب ٹائپ بنا رہی ہے اور جو جنرلائزیشن والا تھا وہ ایک قسم کا looking at things bottom up ہے کہ ہمارے پاس کلاسز کچھ دی ہوئی تھیں ان کا جنیرک بہیویئر لیا ہم نے اس کو یہاں سے ان تین کلاسز میں سے نکالا اس کو اوپر بیس کلاس میں ڈال دیا وہ جنرلائزیشن سو جنرلائزیشن اور ایکسٹینشن جو ہے یہ بیسیکلی ریلیٹڈ کانسیپٹ ہیں ایک چیز کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھنے کے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اگین شیپ ہمارے پاس موجود ہے سرکل جو ہے اس کی بہیویئر کو کریکٹرسٹکس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے سرکل میں کلر بھی ہے ورٹسز بھی ہوتے ہیں اور ایڈیشنلی اس میں ریڈیس ہوتا ہے سو so, جو نئی کلاس سرکل بنا رہے ہیں وہ کلر اور ورٹسز اپنی بیس کلاس سے رہ رہا ہے ریڈیس کا ایٹریبیوٹ وہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے اس میں اور اسی طرح وہ کمپیوٹ سرکمفرنس اور کمپیوٹ ایریا کا بیہیویئر جو ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کر رہا ہے پچھلا جو وہ شیپ کلاس سے لے رہا ہے سیٹ کلر اور موو وہ سرکل کو بھی چاہیے تھے سو so, اگر کسی سچویشن میں شیپ کلاس یوز ہو رہی ہے تو اب آپ سرکل کی کلاس بھی یوز کر دیں تو شیپ کلاس جتنے بیہیویئر کو ایگزبٹ کر رہا تھا وہ سرکل کلاس بھی وہ ایگزبٹ ویسے کے ویسے ہی وہ بہیویئر ویسے کا ویسے ہی ایکسیپیکٹ کر رہی ہے so these both classes are compatible so extension maintenance compatibility previous scenario کو خراب نہیں کرتی ہے اگر ہم یہ نیا ایکسٹینڈیڈ یا سب ٹائپڈ نیا آبجیکٹ پریویس سچویشن میں لگا دیں سب ٹائپنگ پہ ابھی میں اتنا زیادہ زور نہیں دینا چاہ رہا میں ایکسٹینشن پہ ہی زور دینا چاہ رہا ہوں آپ اسے ایکسٹینڈیڈ ہی سمجھیے جب ہم ٹائپ میں جائیں گے تو اس وقت پھر سب ٹائپ کا کانسیپٹ آ ہی جائے گا تیسرا پرپز تیسرا یوز یا تیسرا کانسیپٹ جو انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہے وہ اسپیشلائزیشن کا ہے میرے پاس ایک نئی کلاس مجھے چاہیے ایگزٹنگ چند کلاسز میرے پاس ہیں یا ہائر میرے پاس ہے کافی سارا بہیویئر ملتا جلتا ہے اس سے کافی سارے کریکٹرسٹکس ملتے جلتے ہیں لیکن کچھ بہیویئر ایسا ہے جو کہ پریویس کلاس سے ملتا جلتا نہیں ہے مجھے اسے چینج کرنا ہے یا مجھے اسے ریسٹرکٹ کرنا ہے اگین ایک طریقہ تو یہ میں کہوں جی کیونکہ مجھے ریسٹرکٹ کرنا ہے یا اسپیشلائز کرنا ہے میں اسے علیحدہ سے ایک پوری کلاس بنا دیتا ہوں اس کا بھی فائدہ نہیں ہے ریڈنڈنسی آ گئی ہے ری یوز نہیں کر پا رہے سو so, اگر ری یوز کر لیں اور بہیویئر کو اسپیسیفائی کر لیں ہماری نئی نیڈ کے مطابق تو ہمارا کام بن جائے گا انہیریٹنس بھی یوز ہو جائے گی ماڈل ہمارا ریئل لائف سے زیادہ نزدیک بھی آ جائے گا میں نے اپنے بیہیویئر اپنے کریکٹرسٹکس اپنے پیرنٹ سے انہیریٹ کیے ہیں لیکن ایگزیکٹلی exactly میرا شاید کوئی بھی بیہیویئر میرے پیرنٹ سے ملتا جلتا نہیں ہے میرے بیہیویئر میں ان کے بیہیویئر کی جھلک ضرور نظر آ رہی ہے لیکن میں نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر لی ہے اس لیے کہ میں نے اس بیہیویئر کو اپنے مطابق اسپیسیفائی کر کر لیا لیا ہے ہے اسپیشلائز یا ریسٹرکٹ کر لیا ہے دونوں اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے before we take example let's talk about one more thing whether these two class new class that we are inheriting from the existing class are they behaviourally compatible not in the case of specialization اور ریسٹرکشن یہ آپس میں بہیویئرلی انکمپیٹیبل ہے انکمپیٹیبل کا مطلب ہے کہ اگر سینیریو میں کہیں بیس کلاس کا آبجیکٹ پڑا ہوا تھا اب ہم وہاں پہ اس نئی ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ ہر وقت نہیں لگا سکیں گے ہر سچویشن میں نہیں لگا سکیں گے بعض سچویشن میں شاید لگا سکیں لیکن بعض میں نہیں لگا سکیں اور اس کی اب ہم کنکریٹ ایگزامپل رہے یا آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں ایگزٹنگ ہمارے پاس آبجیکٹ جو یا کلاس ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے وہ پرسن کی ہے اس میں صرف میں آپ کو ایج کا ایٹریبیوٹ دکھا رہا ہوں اور ہم نے اس پہ پرسن کی ایج کے ایٹریبیوٹس کے اوپر ریسٹرکشن ہے کامن سی ریسٹرکشن ہے یا یوں کہہ لیجیے ریسٹرکشن تو نہیں ہے پرسن نارملی زیرو سے لے کے سو یا ایک سو بیس سال تک ہی زندہ رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ایج اس کی سیٹ کریں گے یوزر کی پرسن کی تو وہ ہم سو یا ایک سو بیس سال سے بڑا نہ ہو whatever may be case اس ایگزامپل میں سو سال سے بڑا نہیں ہونا چاہیے اور آف کورس ایج نیگیٹو نہیں ہو سکتی اب ہماری سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کریں جو ہمیں چاہیے ایڈلٹ کا اب ایڈلٹ جو ہے پرسن ہی ہے لیکن اس ایڈلٹ میں ہمارے پاس ریسٹرکشن یہ ہے کہ ہم سولہ یا اٹھارہ سال سے لے کے آنورڈس کو ہم ایڈلٹ کہتے ہیں اس سے پہلے والے کو ہم ایڈلٹ نہیں کہتے ہیں باقی سارا بہیویئر آلموسٹ وہی ہے جو کہ ایک پرسن کا ہے سو ہم یہ کلاس ڈیرائیو کرتے ہیں ایڈلٹ کی کلاس پرسن کی کلاس سے اور اس میں ہم نے ایج کے اوپر یہ ریسٹرکشن ہے کہ یہ اٹھارہ سال سے لے کے سات سال تک ہو سکتی so that is restriction now this is incompatible restriction now we can not substitute an object of adult class in a situation where previously an object of person class is being used this is incompatible behaviour وجہ کیا ہے اس میں کہ لازمی بات ہے پرسن اگر ہے ہمارے پاس پرسن کا آبجیکٹ ہے تو ہم اس کی ایج زیرو سال یا پانچ سال یا دس سال سیٹ کر سکتے ہیں ایڈلٹ کے کیس میں یہ ایرر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایڈلٹ کا آبجیکٹ انلیگل اسٹیٹ میں چلا جائے گا سو ہم ایڈلٹ کے آبجیکٹ کو پرسن کے آبجیکٹ سے ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں یا پرسن کے آبجیکٹ کو ایڈلٹ کے آبجیکٹ سے ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں بہیویئرلی دے آر انکمپیٹیبل اب ہم نے ایڈلٹ کے آبجیکٹ میں کیا کیا ریسٹرکشن لگائی ایج کے اوپر ریسٹرکشن لگائی ایٹریبیوٹ کے اوپر دوسری اگزامپل ہمارے پاس انٹیریئر ایک ہم نے کلاس بنائی ہوئی ہے ہول uh, نمبرس کی کلاس ہے مائنس سے لے کے پوزیٹو تک ہم جا سکتے ہیں ہول نمبرس اور اس سیٹ میں ہم ایلیمنٹس ایڈ بھی کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ ایلیمنٹس ہول نمبرس اب ہمیں ایک نیچرل نمبر کی کلاس چاہیے نیچرل نمبر کا سیٹ چاہیے اور آپ کو پتا ہے اپنے میتھمیٹکس کے بیک گراؤنڈ سے کہ نیچرل نمبر جو ہیں وہ ون ٹو تھری آنورڈ ہیں ہول نمبر اسٹارٹنگ زیرو اور نیگیٹو نمبر اس میں نہیں آتے اور یہ سے لے کے جتنے نمبر ہیں وہ وہی بہیویئر شو کرتے ہیں جو کہ ہول نمبر یا انٹیریئر سیٹ شو کرتا ہے ہم نے اسکرین پہ ایڈ ایلیمنٹ کا بہیویئر دکھایا ہے انٹیریئر سیٹ میں کوئی بھی ہول نمبر ڈال دیں وہ اسے ایکسپٹ کر لے گا لیکن نیچرل سیٹ میں اگر آپ کہیں کہ اس سیٹ میں ایلیمنٹ ایڈ کریں تو اس کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ ایلیمنٹ ون یا ون سے گریٹر ہے تب اس سیٹ کا ممبر بن سکتا ہے اگر زیرو یا اس سے کم ہے تو اس کا ممبر نہیں بن سکتا وی ہیو ریسٹرکٹیڈ اور specialize the behaviour of natural set class as oppose to integer set class اور اگین ہم اس بیہیویئرل اسپیشلائزیشن کی وجہ سے ریسٹرکشن کی وجہ سے نیچرل سیٹ کے آبجیکٹ کو اس سچویشن میں یوز نہیں کر سکتے جہاں پہ انٹیریئر سیٹ کا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک بہیویئر انکمپیٹیبل ہے باقی جتنے بہیویئر ہیں وہ سیم ہو سکتے ہیں لیکن اگر ایک بہیویئر بھی انکمپیٹیبل ہے ایگزٹنگ کلاس سے بیس کلاس سے تو ہم اس کو یوز نہیں کر سکیں گے پریویس سچویشن میں this is restriction specialization add element کا جو بیہیویئر ہے انٹیریئر سیٹ میں اور وہی بیہیویئر آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے ڈیرائیو کلاس نیچرل سیٹ کے کی کلاس میں بھی وہی ایڈ اور it takes an parameter element so base class میں بھی وہی بہیویئر ہے ڈرائیوڈ کلاس اپنی بیس کلاس سے وہ بہیویئر انہیریٹ بھی کر رہی ہے لیکن اپنا بہیویئر دے رہی ہے خود بھی لکھا ہوا ہے اس میں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہیویئر اس کا اپنا ہے یہ اس کا اپنا اسپیسیفک بہیویئر ہے this is called overwrite set I have overridden through my own behaviour whatever I have inherited from my parents so parent کا بہیویئر میں ایگزبٹ نہیں کر رہا میں اپنا نیا بہیویئر ایکسیبٹ کر رہا ہوں this is the concept of overriding that is a derived class may need to override اور گیو اے نیو امپلیمنٹیشن اور exhibit totally new behaviour may be totally new behaviour from what it inherits from its parent so derive class parent class سے بیس کلاس سے بہیویئر انہیریٹ کر رہی ہے لیکن وہ آؤٹ سائڈ ولڈ کو کہہ رہی ہے if you want to deal with me I will not exhibit the behaviour of my parent class I will exhibit my own behaviour my behaviour now is overwriting the behaviour that I have inherited from my parent اور from my base class why do we need to do that why do we need to overwrite the inherited behaviour اور کریکٹرسٹک چند ریزنس ہیں ایک تو ریزن یہ ہے کہ نئی کلاس کو جو بیہیویئر چاہیے ہے وہ ایگزیکٹلی exactly وہی نہیں ہے جو کہ پچھلی کلاس میں یا بیس کلاس سے مجھے مل رہا ہے میں ڈیرائیو کلاس اپنا ایک اسپیسیفک بہیویئر دینا چاہتی ہوں دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بیس کلاس سے مجھے بہیویئر مل رہا ہے میں اسے لے کے اسے ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے دوسری ریزن تیسری ریزن بیس کلاس کا بہیویئر کو میں ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہی ہوں چوتھی ریزن میں ڈیرائیو کلاس ایفیشنسی شو کرنا چاہ رہی ہوں پرفارمنس امپروو کرنا چاہ رہی ہوں اس لیے میں اپنا اوور رائڈنگ بہیویئر دے رہی ہوں that is my behaviour must override the behaviour that is inherited from the base class specific behaviour کی ایگزامپل لے لیتے ہیں آپ کی اسکرین پہ آپ کو ایک کلاس ہائرار کی نظر آ رہی ہے جو ابھی آپ نے پہلے بھی دیکھی تھی بیس کلاس شیپ ہے اور اس سے تین کلاسز ڈیرائیو ہوئی ہوئی ہیں لائن سرکل اور ٹرائی اینگل بیس کلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈرا کا بہیویئر یلو کیا ہوا ہے this is the default behaviour کوئی بہیویئر دیا ہوا ہے اب لازمی بات ہے لائن اس طرح ڈرا نہیں ہوتی ہے جیسے کہ ایک جنیرک شیپ کلاس کے ساتھ ڈرا کا کانسیپٹ ہے شاید شیپ کلاس کے کانسیپٹ میں ڈرا کا کانسیپٹ تو ہے لیکن وہ کوئی اسپیسیفک کانسیپٹ نہیں ہے وہ ایک جنرل سا کانسیپٹ ہے مے بی اسٹیج کے اوپر شاید وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن لائن کی کلاس کو اپنی ڈرا کا اسپیسیفک بہیویئر چاہیے سو so یہ ڈرا کی کلاس یلو میں آپ کو سوری لائن کی کلاس آپ کو ڈرا کا بہیویئر دکھا رہی ہے جو کہ یلو لکھا ہوا ہے لازم بات ہے لائن کسی اور طرح ڈرا ہوتی circle is inheriting from shape لیکن سرکل کسی اور طرح ڈرا ہوتا ہے اس لیے ڈرا کا بہیویئر سرکل میں بھی شو کیا گیا ہے یلو شو کیا گیا ہے کہ this is specific behaviour to class circle and same is example triangle تینوں کلاسز لائن سرکل اور ٹرائی اینگل یہ اپنے اسپیسیفک بہیویئر شو کر رہی ہیں ڈرا کا کیونکہ یہ تینوں چیزیں ڈفرنٹ طرح سے ڈرا ہوتی ہیں ایکسٹینشن کی ایگزامپل دوسری ریزن جس کی وجہ سے ڈیرائیو کلاس چاہتی ہے کہ وہ اپنا اوور ریڈن بہیویئر دے جو انہیریٹ کر رہی ہے اس کو یوز کرے نہ کرے اپنا اوور ریڈن ضرور دے ایگزامپل ہمارے پاس ونڈو کی کلاس ہے ونڈو کی کلاس میں بھی ڈرا کا بہیویئر ہے اور آپ کی اسکرین کی سینٹر میں میں نے ایک ونڈو دکھائی ہے کہ اگر ہم ونڈو سے کہیں کہ ڈرا کرے تو وہ یہ کیلکولیٹر والا ڈرا آپ کو دکھا دے گا میں ڈائلگ باکس اس کلاس سے ڈرائیو کر رہا ہوں تو derived is dialog box dialog box جو ہے اس کا ڈرا جو ہے وہ ونڈو کے ڈرا کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے ڈائلگ باکس کا ڈرا کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی پہلے ونڈو بناؤ آؤٹر ونڈو اور اس کے بیچ میں جو ڈائلگ باکس ہے وہ لگاؤ تو وہ ونڈو کی ڈرا کے بہیویئر کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے so first thing it is doing it is telling its window class okay you do your work آپ آؤٹر ونڈو ڈرا کر دیجیے اس کے بعد میں اس کو امبیلش کر دوں گا میں اس میں ڈائلگ باکس ڈال دوں گا اور آپ کی اسکرین کے رائٹ right کے اوپر جو نظر آ رہا ہے اب وہ کیلکولیٹر نظر آ رہا ہے کہ ڈائلگ باکس نے بیچ میں کیلکولیٹر کے بٹن اور ڈائلگس باکس دیکھ دیا اور جو آؤٹر ونڈو ہے وہ پیرنٹ کلاس ونڈو کے ڈرا سے آئی سو پیرنٹ کلاس کے بہیویئر کو اس ایگزامپل میں ایکسٹینڈ کیا جا رہا اس کو یوز کر کے اس کی ایک فنکشنلٹی کو اس کے بیہیویئر کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے this is the second reason why the base class overwrites the behaviour of its parent class تیسری اگزامپل ریسٹرکٹ کرنا بہیویئر کو ایگزٹنگ بہیویئر کو یہ اگزامپل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسپیشلائزیشن جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں بھی دیکھی تھی انٹیریئر سیٹ کا بہیویئر ایڈ موجود ہے آپ کے پاس آپ کو ایلیمنٹ ایڈ کو دیا جاتا ہے وہ سیٹ میں ایڈ کر دیتا ہے ڈیرائیو کلاس جو نیچرل سیٹ ہے وہ بھی اپنا ایڈ کا بہیویئر شو کر رہی ہے اس کا اپنا اوور ریڈن اور اس میں وہ ریسٹرکٹ کر رہی ہے کہ اگر تو جو ایلیمنٹ مجھے دیا گیا ہے وہ زیرو یا لیس دین زیرو ہے تو اٹس ایرر ادر وائز میرا بہیویئر وہی ہے جو میری بیس کلاس کا ہے سو بیس کلاس کے بہیویئر کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے یہ چیز پروگرامنگ لینگویجز میں امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے وہ علیحدہ ایشو ہے lastly I override my the behaviour inherited from the base class I want to improve the performance shape class سے میں نے سرکل کلاس ڈیرائیو کی شیپ کلاس میں روٹیٹ کا فنکشن یا بہیویئر آلریڈی دیا ہوا ہے شیپ روٹیٹ کرتی ہے سرکل سرکل میں بھی روٹیٹ کا بہیویئر دیا گیا ہے یلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے پرفارمنس کیسے امپروو ہو رہی ہے اگر circle is a two dimensional entity اگر میں سرکل کا روٹیٹ کی فنکشنلٹی یا روٹیٹ کا بہیویئر آپ کو یہاں پہ نہ دیتا اور میں کہتا روٹیٹ کا بہیویئر سرکل انہیریٹ کر لے گی تو روٹیٹ کا جو بھی الگوریدم دیا ہوگا شیپ کو روٹیٹ کرنے کے لیے وہ ایک کمپلیکیٹڈ سا الگوریدم ہوگا اور وہ شیپ کو روٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا circle is a two dimensional entity اب سرکل کو ٹو ڈائمینشن میں روٹیٹ کر کے جیسے مرضی دیکھیں وہ وہی چیز دیتی ہے روٹیٹ سے مراد ہے اس کے سینٹر کے شیپ کے سینٹر کے اگینسٹ اسے روٹیٹ کیا جائے اگر باہر سے کہیں سے آپ اس کو کسی اور پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیں گے وہ ڈفرینٹ بات ہے یہاں پہ روٹیٹ مراد ہے سرکل کے سینٹر سے اسے روٹیٹ کروانا اب آپ کو پتا ہے سرکل کے سینٹر کے پرسپیکٹو سے اگر آپ روٹیٹ کریں ٹو ڈائمینشنل سرکل کو تو وہ ایک ہی وہی چیز نظر آئے گی آپ کو تو اس کیس میں روٹیٹ جو ہے وہ کہے گا اگر سرکل سرکل جو ہے اگر اس کو روٹیٹ کی کمانڈ دی جائے تو پرفارمنس امپروو کرنے کے لیے کہے گا کوئی آپریشن نہ کرو اور بیسیکلی روٹیٹ ہو گیا circle so the rotate of circle is doing nothing this is how it improves the performance اگر وہ نہ کرتا تو ریٹریٹ کا کمپلیکیٹڈ بہیویئر چلنا تھا اور نتیجہ پھر بھی وہی نکلنا تھا with respect to the centre centre کے پرسپیکٹو سے ٹو ڈائمینشنل سرکل کو روٹیٹ کر لو وہ ویسا ہی نظر آتا ہے سو so, ان چار چیزوں کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیرائیو کلاس بیس کلاس کا بہیویئر اوور رائڈ کرے یا اسے اسپیسیفک کرے اپنی نیڈس کے مطابق یا اسے ایکسٹینڈ کرے یا اسے ریسٹرکٹ کرے یا کچھ کرے جس سے پرفارمنس امپروو ہو جائے overriding derived class override the behaviour of its base class please remember this thing جی اوور رائڈنگ کا کانسپٹ ہمیشہ انہیریٹنس کی ہائرارکی میں آتا ہے اس کے باہر اوور رائڈنگ کا کانسیپٹ آبجیکٹ اور نہیں let's move to a new topic again ابھی بھی ہم کسی حد تک انہیریٹنس کے پاس پاس ہی ہیں زیادہ دور نہیں گئے لیکن یہ نیا کانسیپٹ جو ہے یہ انہیریٹنس کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے اور علیحدہ سے بھی ان کانسیپٹس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ہم نے اپنی ایگزامپلز میں شیپ کی کلاس بنائی ہے پرسن کی کلاس بنائی ہے شیپ کی کلاس آپ کو ریئل لائف میں کہیں نہیں ملتی شیپ نہیں ملتی آئی ڈونٹ سے کہ دس اگر میرے پاس ایک لائن ہو تو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس شیپ ہے اگر میرے پاس ٹرائنگل میں نے کاغذ پہ ڈرا کیا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ شیپ ہے اور اسی طرح سرکل ڈرا کیا تو میں یہ نہیں کہتا یہ شیپ ہے is a circle not a shape so ایسے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ اگر ان کے اگینسٹ ہم کلاسز بناتے ہیں تو those classes are called abstract classes اور ایبسٹریکٹ کلاسز کا basically one of the main reason is کہ انہیریٹنس کی ہائرارکی میں یہ کہیں اوپر کے لیول میں آئے بیس کلاس کے نزدیک نزدیک ہائرارکی کی ٹاپ پہ کہیں آئے کیونکہ ہائرارکی کی ٹاپ جو ہیں موسٹ جنرلائز بہیویئر شو کرتی ہیں شیپ جنرل کانسیپٹ ہر اسپیسیفک شیپ کا جنرلائز بہیویئر جو ہے وہ شیپ کے کانسیپٹ سے اٹیچڈ سو یہ کلاسز جو ایبسٹریکٹ کلاسز سے کر ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے کورسپونڈ کرتی ہیں ایبسٹریکٹ کلاسز کہلاتی ہیں ان سے نارملی ہم آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہیں کراتے ان کو چاہتے ہیں ہم بیس کلاسز بنائیں ایبسٹریکٹ کلاس پرسن کی کلاس دیکھیے آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو ہرار کی نظر آ رہی ہے I am teacher you are student may be he is a doctor ہم جو individual object entity in real life is teacher person generic concept which is common to all types of these students teacher doctor labourer ہم ان سب میں کامنلٹی جو ہے جو کامن فیچر ہے جنرل فیچر ہے that is a abstract concept person اس ایبسٹریکٹ کانسیپٹ پرسن سے ہم نے یہ کلاس پرسن کی بنائی ہے دس از اے بیس کلاس اور ہم پرسن انسٹینشیٹ نہیں کرتے ریئل لائف میں ڈاکٹر ہوتے ہیں انجینئر ہوتے ہیں کیمرہ مین ہوتے ہیں پروڈیوسر ہوتے ہیں ڈائریکٹر ہوتے ہیں ٹھیک here person is an abstract class take another example real life میں کار ہوتی ہے بس ہوتی ٹرک ہے ہوائی جہاز ہے ان سب میں کامن بیہیویئر کامن کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ وہیکل کے کانسیپٹ سے ہمارے سامنے آتے ہیں وہیکل کا کوئی کلر ہوگا کوئی ماڈل ہوگا ہم اسے ایکسلریٹ کر سکتے ہیں ہم اسے ڈیسیلریٹ کر سکتے ہیں یہ جنیرک کانسیپٹس وہیکل کی کلاس سے ریلیٹڈ ہیں وہیکل کے کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہیکل کے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو اٹھا کے ہم نے آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک وہیکل کی کلاس بنا so this class is not here to be instantiate it is an abstract class جیسے کہ ہمارے سامنے وہیکل نہیں ہوتی ہے ہمارے سامنے گاڑی ہوتی ہے رکشا ہوتا ہے سائیکل ہوتی ہے اگر ایبسٹریکٹ کلاس ہے اور اس سے ہم آبجیکٹ نہیں بنا سکتے ہیں تو کس کلاس کے آبجیکٹ بنا سکتے ہیں تو so, جس کلاس کے ہم آبجیکٹ بنا سکتے ہیں جو اینٹیز ہمیں ریئل لائف میں نظر آتی ہیں ہم انہیں کنکریٹ اینٹیز کہتے ہیں اور ان سے کورسپونڈنگ ہم اپنے ماڈل میں جو کلاسز بناتے ہیں ہم انہیں کنکریٹ کلاسز کہتے ہیں کنکریٹ کلاسز کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کلاسز کے آبجیکٹ بنائے جائیں یہ کلاسز ڈومین اسپیسیفک بہیویئر کو امپلیمنٹ کریں ڈومین اسپیسیفک بہیویئر کار ہے تو کار کا بہیویئر جو اسپیسیفک ٹو کار ہے وہ کار کی کنکریٹ کلاس کے بیچ میں اسے انکوڈ کیا جائے امپلیمنٹ کیا جائے ٹیچر کا جو اسپیسیفک کنکریٹ بیہیویئر ہے وہ ٹیچر کی کنکریٹ کلاس میں انکوڈ ہو امپلیمنٹ ہو اور نارملی یہ انہیریٹنس کی ہائرارکی میں اگر ان کے ساتھ اسے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ نارملی کلاسز جو ہیں وہ بیس کلاس نہیں ہوں گی بیس کلاس سے نیچے والی کلاسز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور اچھی ہائرارکی میں جو لیو کلاسز ہوتی ہیں اگر ہم ہائرارکی کو ایز اے ٹری دیکھیں تو اگر گراف بھی دیکھیں تو اس کے لیوز ہیں وہ کنکریٹ کلاسز ہونی چاہیے ہر صورت اگزامپل آپ کے سامنے ابھی جو پچھلی اگزامپل دیکھی تھی پرسن سے تین کلاسز ڈیرائیو ہوئی ہیں اسٹوڈینٹ ٹیچر اور ڈاکٹر پرسن کے ایٹریبیوٹس ابھی ہم نے ایبسٹریکٹ کلاس میں دیکھ لیے تھے اب اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر دیکھیے student is a concrete entity وہ کسی نہ کسی ڈگری سے ریلیٹڈ ہوگا کسی نہ کسی اس یونیورسٹی میں کسی سال کا اسٹوڈنٹ ہوگا پہلے سال کا دوسرے سال کا تیسرے سال کا وہ امتحان دیتا ہے امتحان میں بیٹھتا ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے وہ نوٹس لیتا ہے لیکچر اٹینڈ کرتا ہے this is a specific behaviour to a specific domain وہ چیز کیپچر یہاں پہ کنکریٹ کلاس کر رہی ہے جو لیف کلاس ہے اس چھوٹی سی حیرار کی اس سے ہم آبجیکٹ انسٹینشیٹ کراتے ہیں اسٹوڈینٹ کا آبجیکٹ جو نمبر گیارہ سو چورانوے یا کچھ اور ہوگا اسی طرح ٹیچر اور ڈاکٹر اسکرین میں یہ سارے کی ساری کنکریٹ کلاسز ہیں کیونکہ یہ کنکریٹ اینٹی سے ریلیٹڈ دوسری اگزامپل دیکھ لی ویکل کی اگزامپل ابھی یہی ہر کی ہم نے دیکھی تھی اب اسے دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں truck is a concrete entity ہمیں نظر آتا ہے ہم ٹرک کے آبجیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہمارے پاس ریئل لائف سچویشن ہے تو ہمیں ٹرک نظر آ رہا ہے اینٹی تو truck is a vehicle hierarchy ہماری ٹھیک ہے میں ہم نے کیا دیکھا تھا اس کا کلر دیکھا تھا ماڈل نمبر دیکھا تھا اسے ایکسلریٹ کرتے ہیں ڈیسلریٹ کرتے ہیں بریک اپلائی کرتے ہیں ٹرک جو ہے اپنی کنکریٹ ڈومین کی امپلیمنٹیشن لے کے آ رہا ہے ٹرک ہے تو اس پہ سامان لوڈ ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے ایڈیشنل بہیویئر کیا ہے سامان لوڈ کرتا ہے سامان ان لوڈ کرتا ہے یہ اس کا ایڈیشنل بہیویئر ہے اسپیسیفک بہیویئر ہے اس کا ٹرک کا so class concrete class truck domain کی اسپیسیفک چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہا ہے یہاں پہ جو جنیرک چیزیں تھیں وہ اٹھا کے ہم نے بیس کلاس ویکل میں ڈال دی ہیں سو آپ کو جو اسکرین پہ ہائر کی نظر آ رہی ہے اس میں کار بس ٹرک یہ تینوں کی تینوں کنکریٹ کلاسز ہیں ایسی کلاسز جن سے ہم آبجیکٹ انسٹینشیٹ کروا سکتے ہیں اور کرواتے ہیں کنکریٹ کلاسز کا ضروری نہیں ہے کہ ہم کنکریٹ کلاسز بناتے وقت ہمیشہ ہائرارکی کا ہی سوچیں کوئی ایک کلاس کوئی ایک آبجیکٹ اس کے لیے کنکریٹ کلاس ہم بنا سکتے ہیں ماڈل میں اور وہ ٹھیک کام کرے گی لیکن اگر ایبسٹریکٹ کلاس آ گئی جس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہیں ہو سکتا تو abstract class as a standalone class model میں نہیں آ سکتا جیسے ہی ایبسٹریکٹ کلاس آئے گی اس کا مطلب ہے کہ we are thinking in terms of making it into higher hierarchy اور جس کے نیچے ہم فردر ایبسٹریکٹ اور فردر فردر ڈاؤن ہائر میں کنکریٹ کلاسز ضرور لائیں گے تو اگر ایبسٹریکٹ کلاس ہے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے ریلیٹڈ آپ ایبسٹریکٹ کلاس بنا رہے ہیں تو you will have to make it a class higher inheritance کے ذریعے آپ کو ضرور لانی پڑے گی میں بار بار ہائرارکی کا لفظ یوز کر جاتا ہوں تو میں جب بھی یا کہوں تو بیسیکلی آپ انہیریٹنس ہائرارکی ہی سمجھیے کوئی اور ہائرارکی بیسیکلی آبجیکٹ ماڈل میں ہے بھی نہیں تو اگر ایبسٹریکٹ کلاس ہے تو ہائرارکی بنے گی کنکریٹ کلاس ماڈل میں اسٹینڈ الون آ سکتی اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں اور ایز یوزل ہم نے آج جو کچھ دیکھا پڑھا اس کو مجھے سمرائز ریکیپ کرنے دیجیے ہم نے شروع کیا کہ انہیریٹنس کے پرپز کیا ہیں یا کانسیپٹس ریلیٹڈ ٹو انہیریٹنس کیا ہیں انہیریٹنس کو ڈفرینٹ طریقوں سے ہم اس ہائرارکی کو ڈفرینٹ طریقوں سے ہم کیسے دیکھ سکتے پہلا کانسیپٹ پہلا پرپز دیکھا جنرلائزیشن کا کہ ہم نے ماڈل میں سے سوری سچویشن میں سے جس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں جس کا ہم نے ماڈل بنانا ہے آبجیکٹس دیکھے ان آبجیکٹس کے اگینسٹ ہم نے کلاسز بنا دی ہمیں کلاسز بنا کے ہمیں پتا چلا کہ ان کلاسز میں بہت سارا بہیویئر کامن ہے اس کامن بیہیویئر کو ہم نے پٹ ٹوگیدر کیا ان کلاسز میں سے نکالا ایک نئی کلاس بنائی اس کلاس کو بیس کلاس بنایا اور یہ ناؤ ایگزٹنگ کلاسز جس میں سے یہ کامن بہیویئر نکل چکا ہے یہ کلاسز اب اس جنرل کلاس سے ڈیرائیو کر لی ہم نے تو انہیریٹنس کا مین پرپز یوز کر مین پرپز جو ہے وہ ہم نے فلفل کر لیا ری یوز کا جنرل بہیویئر کو ری یوز کر لیا ان ڈیرائیوڈ کلاسز میں دوسرا بہیویئر اگر ہمارے اور sorry let me extend this تھی جو ابھی میں نے کہا یہ چیز آپ جنرل بہیویئر کو دیکھ کے کامن بہیویئر کو دیکھ کے ایک جنرل کلاس نکالنا کوشش کریں گے یہ آپ اس وقت کرتے ہیں نارملی جب آپ آبجیکٹ اورینٹیشن میں اسٹارٹ کرتے جب آپ کو ایک ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے تو پھر آپ سچویشن میں جو آپ کو دی ہوتی ہے اس میں سے سب سے پہلے آپ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہی پہ دیکھتے ہو اور ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ایبسٹریکٹ کلاسز ہی آپ بناتے شروع شروع میں آپ کو یہ باٹم اپ جانا پڑے گا پہلے کلاسز ڈھونڈی اس کے بعد ان میں آپ کو کامنلٹی نظر آئی وہ کامنلٹی نکال کے آپ نے جنرل بیس کلاس میں ڈال دی لیکن یہ کرتے وقت جنرل کلاس بناتے وقت ڈیرائیو کلاس اور بیس کلاس میں از اے کا ریلیشن شپ نہ بھولا کیجیے exceptions are always there, but this ought to be there in most of the cases. Derived class is a kind of its base class. دوسرا پرپز جس کے لیے ہم انہیریٹنس یوز کرتے ہیں وہ ایکسٹینشن یا سب ٹائپنگ کا ہے ایگزٹنگ کلاس موجود ہے ایگزٹنگ ہائرارکی کوئی دی ہوئی ہے آپ نے ماڈل بلڈنگ میں بنا چکے ہوئے ہیں کچھ اپنے ریئل لائف پرابلم میں سے آپ کو ایک اور کلاس نظر آتی ہے ایک آبجیکٹ نظر آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ ایگزٹنگ آبجیکٹ سے کتنا نزدیک ہے اگر ایگزٹنگ آبجیکٹ ہیرارکی سے اس کے کریکٹرسٹک ملتے جلتے ہیں تو ہیرارکی میں جس کلاس سے اس کے کریکٹرسٹکس سب سے ملتے جلتے ہیں اور ان میں از اے کائنڈ آف کا ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے اس نئی کلاس کو اس ایگزٹنگ کلاس سے کرا لیجیے اور ایگزٹنگ کلاس کے بہیویئر کو ایکسٹینڈ کر لیجیے جو بہیویئر اس میں نہیں ہے اس میں اس کلاس میں یہ ڈال دیجیے بیس کلاس کے کریکٹرسٹک بہیویئر کو ایکسٹینڈ کر دیجیے یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جیسے پرسن کی کلاس اس سے derive class teacher teacher class adds to the characteristics class person generic ہے وہ اسٹوڈینٹ بھی ہو سکتا ہے ٹیچر بھی ہو سکتا ہے اس لیے پرسن کلاس میں کوئی ڈومین اسپیسیفک چیز نہیں جا سکتی نہیں جانی چاہیے فار گڈ ماڈلنگ تو ٹیچر کی کلاس پرسن کی کلاس سے ڈیرائیو ہوگی اور اپنا اسپیسیفک بہیویئر ایکسٹینڈ کرے گی اس میں جو ٹیچر کرتا ہے ایڈ آن کرتا ہے پرسن کی کلاس کے اوپر تیسری چیز جو اس میں ہم نے دیکھی تھی وہ ریسٹرکشن کی تھی نئی کلاس بنانا چاہتے ہیں ایگزٹنگ کلاسز ہیں ان کا بیہیویئر جو ہے اس کی کریکٹرسٹکس جو ہیں کسی ایگزٹنگ کلاس سے ملتے جلتے ہیں لیکن کچھ بہیویئر ایسا ہے جو کہ ایگزٹنگ کلاس کے بیہیویئر سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا زیادہ بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے ہارڈلی میٹرس ایک اسپیسیفک بہیویئر ہے اب ہم ایکسٹینشن کو نہیں سوچ رہے ہیں ایگزٹنگ کلاس کی بہیویئر کی ماڈیفکیشن کا سوچ رہے ہیں کافی کچھ ملتا جلتا ہے ایک بہیویئر میں نہیں ملتا یا ہمیں ٹوٹلی totally چینج کرنا ہے یا ہمیں وہ دینا ہی نہیں ہے اگین ہم اس کلاس کو اس سے ڈرائیو کرتے ہیں اور ایگزٹنگ کلاس کے بہیویئر کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں سب ٹائپنگ اور اسپیشلائزیشن ایکسٹینشن ورسز ریسٹرکشن میں ایک میجر فرق ایک میجر کانسپٹ کمپیٹیبلٹی کا ہے extended class is compatible with its base class this restricted اور specialise class in most of the cases اور اور is not always compatible with its base class وہ ریسٹرکشن جو ہے وہ اس کے ایٹریبیوٹس پہ بھی آ سکتی ہے وہ اس کے بہیویئر میں بھی آ سکتی یہ اسپیسیفک بہیویئر جو دینا ہے یہ کانسیپٹ ہے اوور رائٹنگ کا ڈیرائیوڈ کلاس ایگزٹنگ کلاس کے بہیویئر کو اوور رائڈ کرتی ہے ڈیرائیوڈ کلاس ڈرائیو کلاس ہے اس کا مطلب بیس کلاس ضرور ہوگی تو بیس کلاس سے جو بہیویئر انہیریٹ کیا جا رہا ہے ڈرائیو کلاس اسے اوور رائڈ کر رہی ہے اوور رائڈ چار پرپز کے لیے کرتے ہیں یا تو بہیویئر ٹوٹلی اسپیسیفک کرنا ہے ہم نے اس کا بہیویئر کچھ اور ہے اس کا بہیویئر ڈرائیو کلاس کا کچھ اور ہے شیپ پتہ نہیں کیسے ڈرا ہوتی ہے لیکن لائن ڈفرینٹ طریقے سے ڈرا ہوتی this is a specific behaviour existing behaviour کو وہ ایک قسم کا شٹ آؤٹ کر رہے ہیں this is one purpose second is to extend the behaviour existing class جو بہیویئر دے رہی ہے میں نے جو کلاس ڈیرائیو کی ہے اس کا ایک بہیویئر میں اس سے تھوڑا سا مزید اور کرنا چاہتا ہوں ایکسٹینڈ دی بہیویئر تیسرا طریقہ ریسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں بیس کلاس جنیرک بہیویئر دے رہی ہے ڈیرائیو کلاس اسی بہیویئر کا کوئی سب سیٹ دے رہی ہے آئی ایم پوٹنگ ریسٹرکشن اور لاسٹلی میں بیس کلاس کے بہیویئر کو پرفارمنس وائز ڈیرائیو کلاس میں امپروو کرنا چاہتا ہوں اور ایگزامپل تھی جنیرک کلاس روٹیٹ کر رہی ہے اس کا کوئی کمپلیکیٹڈ الگریدم ہے اس سے میں نے سرکل ڈرائیو کیا ہے سرکل کو اگر ہم سینٹر کے پرسپیکٹو سے روٹیٹ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر سرکل نے جس نے شیپ سے ڈرائیو کیا ہے میں چاہوں گا کہ میں اوور ریڈن بیہیویئر دوں سرکل کی کلاس میں کہ وہ روٹیٹ کچھ نہ کرے کیونکہ جتنی مرضی روٹیشن کرا لیں سینٹر کے پرسپیکٹو سے سرکل ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے سو so, اس پرسپیکٹو میں میں میرا جو ڈرائیو کلاس کا بیہیویئر جو ہے اوور ریڈن بیہیویئر وہ پرفارمنس کی امپروومنٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ